السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب حضرت صاحب جناب علی ہمارے فقیر الدین بھائی امیر الدین بھائی آپ کے روم کی شان ہیں اور اسی طرح ہمارے پیارے یا تار بھائی مجاہد اہل سنت ہیں ہمارے سر کا تاج ہیں ہمارے ان پیارے بھائیوں میں ٹیکسٹ لکھنے کی وجہ سے کچھ غلط فہمی ہو گئی تھی ماشاء اللہ آپ نے رہنمائی فرمائی ہمارے ان دونوں بھائیوں کی بھی اور ہم سب کی آپ نے ماشاء اللہ رہنمائی فرمائی اور اب ماشاء اللہ ہمارے پیارے فصیر الدین بھائی اور یادار بھائی بھی جو ہے ٹیکسٹ میں کچھ احتیاط ماشاء اللہ برتتے ہیں اب اس سلسلے میں میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر فقیر الدین بھائی کی طرف سے ہمارے پیارے یاد تار بھائی کی کوئی دلچسپی ہوئی ہو تو فقیر الدین بھائی کی طرف سے میں یاد بھائی سے جو ہے معافی مانگتا ہوں اور جس طرح اگر فقیر الدین بھائی کی یاد تار بھائی کی طرف سے کوئی دل شکنی ہوئی ہو تو میں یاد تار بھائی کی طرف سے ہمارے پیارے فقیر الدین بھائی کی یعنی یاد تار بھائی کی طرف سے فقیر الدین بھائی سے ان کے لیے معافی مانگتا ہوں تو ان شاء اللہ العزیز ہم جو ہیں سب یہاں محبتیں ہیں الحمد للہ سم الحمد ہم سب جو ہیں آقا کریم کی محبت کے صدقے الحمد للہ سب اکٹھے ہوتے ہیں انشاءاللہ اس میں محبت ہی محبت ہے امید ہے ہمارے پیارے یادگار بھائی میری اس معافی کو قبول فرما لیں گے اور اسی طرح ہمارے فقیر الدین بھائی بھی ان شاء اللہ میری اس معافی کو قبول فرما لیں گے اور ماشاء اللہ ہم سب اکٹھے ہیں بہت بہت شکریہ جزاک اللہ خیر جناب علی حضرت صاحب آپ کی خدمت میں ہمارے پیارے فقیر الدین بھائی کا سوال ہے جناب کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدائشی نبی ہیں اور یہ بھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ ہمیشہ علم میں رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اگرچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اظہار چالیس برس کی عمر میں کیا تھا بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام باتوں کا علم پیدائشی ہے یہ ہمارا ایمان ہے تو اس بارے میں کچھ لوگ قرآن و حدیث سے حوالہ چاہتے ہیں براہ کرم اگر اس پر کچھ روشنی فرما دیں تو بہت نوازش ہوگی جزاک اللہ خیر جی ماشاء اللہ میر رضی اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ کرے کہ آپ کی اس بات کو یہ ہمارے دونوں بھائی ہیں ٹھنڈے دل سے اس پر غیر و فکر کریں تار بھائی تو بتا بھی دیں گے لیکن ہمارے امیر بھائی بتائیں گے بھی نہیں کیونکہ وہ جو ہے نا انہوں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے وہ ایسے روزہ جو ہے ٹوٹ جائے گا اور اس کا کفارہ پھر آپ کو پتا روزے کا کفارہ جو ہے وہ بہت لمبا ہوتا ہے تو دیکھیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ نبی ہیں سب سے پہلے تو حکم ہوا وہ عمر تو بزائلی کا ہونا افضل مسلم مجھے اس کا حکم دیا گیا ہر میں سب سے پہلا مسلمان ہوں تو جب آپ کائنات میں سب سے پہلے اللہ کو مانگنے والے ہیں تو کس شکل میں تھے امتی کی شکل میں تھے یا نبی کی شکل میں تھے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے شان سمایا کون تو نبی ہوں وہ آدم بین روح جست میں اس وقت بھی نبی تھا نبی تھا اس چیز کو ذہن میں رکھنا میں اس وقت بھی نبی تھا اور نبی ہونا صرف ہے موصول پہلے ہوتا ہے صفت بعد میں ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے آقا کریم جب بھی تھے نبی تھے جب حضرت عالم پانچ روح اور جسم کے درمیان تھے یہ بھی اور حضرت ابو ابھی رضی اللہ تعالیٰ دونوں صاحب سے صحیح سند کے ساتھ مروی ہے مسلم رند مسلم عالم اور دیگر کتابوں ہے موجود ہے تو اس لیے قرآن و سنت میں آپ کا اول ہونا جو ہے وہ موجود ہے